اسلامی نظام کس طرح لایا جا سکتا ہے اگر ووٹ مان لیا کہ غلط ہے ووٹ کو غلط ماننا کو پھر سمجھنا ایک ہے اسلامی نظام کو لانا یہ دو علیحدہ چیز ہیں ان کا حکم شریف اس کا حکم شری علیحدہ ہے اس کا حکم شری علیحدہ ہے ووٹ کو حرام اور کفر ماننا یہ ہر مومن مسلمان مرد عورت پر فرض ہے ہاں کسی کو طاقت ہو یا نہ ہو اس میں طاقت نہیں چاہیے کیونکہ یہ من ہی ہے اور من ہی کے لیے کوئی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ ترک ہے چھوڑنا ہے جی، جی، چھوڑنے کے لیے طاقت نہیں ہوتی طاقت مطلب ہوتی ہے کرنے کے لیے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے میں روکوں اس سے رک جاؤ جس کا میں حکم کروں اس سے جتنا کر سکتے اتنا کرو وہاں پر یہ نہیں فرمایا روکنے میں یہ نہیں فرمایا کہ جتنا تم رک سکتے رکو نا رکو اس میں تم نے تمہاری کیا طاقت خرچ ہونی ہے سمجھ نہیں آئی جی، جی، جی، ایک ہے اسلامی نظام کو لانا وہ جتنا کسی کی طاقت ہے وہ اتنا کوشش کرے نہیں آتا تو نہ اللہ تعالیٰ جانے اس کا کام جانے مسلم ہر بندہ اپنی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں ہے بات ختم آپ سے یہ مطالب یہ نہیں پوچھا جائے گا تو اسلامی نظام کیوں نہیں لایا آپ سے یہ پوچھا جائے گا تم نے یہ کفر کیوں کیا یہ حرام تھا یہ تم نے کیوں کیا اس دور میں جو ہے نا اسلامی نظام کا نفاذ ارے بھائی پھر وہی بات اسلام کو چھوڑو یار جو حرام ہے جتنا تم حرام سے جو حرام ہے جو کفر ہے بآ شام سے وہ یہ مطالبہ اس کو چھوڑو پوچھتے ہیں نا کہ کیا اسلامی یار نفاذ پھر وہی بات فرض کرو ہم نفاذ نہیں کر سکتے وہ تو ہے نا بات سمجھو نا ہم نفاذ کوئی بھی نفاذ نہیں کر سکتا ہماری طاقت سے باہر ہے اس وقت جی۔ تو بات یہ ہے کہ کیا اسلامی نظام نہ لا سکنے کی وجہ سے ووٹ جائز ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو بس اس کو چھوڑو جو نجائز ہے حرام ہے کفر اس کو چھوڑو رام مسئلہ اسلامی نظام کو لانا آپ کے طاقت میں ہے تو لا آپ سے پوچھا جائے گا نہیں طاقت میں نہیں سے پوچھا جائے گا لاج اللہ اللہ حسن اللہ تعالیٰ تو سر سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہماری وسط سے باہر ہے اسلام لانا یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت میں ہماری وسط سے باہر ہے جس سے بات کرتے ہیں نا ارے بھائی پھر وہی بات یار کوئی یہ تو بنتا ہے کہ ہم ٹٹی کھانا شروع ہو جائیں ایک آدمی سے مطالبہ کرتے ہیں بھائی ٹٹی چھوڑ سمجھ نہیں آ رہی جی۔ اب وہ ہمیں کہا کہ جناب آپ ٹٹی کا بدل بتائیں اس کو چھوڑنا فرض ہے مسلمانوں کا بس بات ہو سائنس کی جو ہے تعلیم یہ بات اب سمجھ آ گئی میری کہ نہیں جی، ہے سے لوگ سوالات کرتے ہیں تو یہ بھائی یہی جواب ہے دوسرا سوال کی جانب سے کہ سائنس کی اگر تعلیم حاصل کرنا نہ جائے تو ان کی اشیاء استعمال کرنا کس طرح جائز ہو جائے گا یہ بتائیں کنجر لوگ ہیں کون ہے چکلا چلاتے ہیں چیزیں بھی بناتے ہیں اگر وہ چکلے کی تعلیم دینا چاہتے ہیں اپنی چیزوں کے ساتھ تو بتائیں چیزیں لینی چاہیے یا چکلے کی تعلیم لینی چاہیے کہہ کہتے ہیں کہ سائنس تو یہی ہے کہ آپ نے کس طرح جو ہے نا جو بھی ٹیکنالوجی وغیرہ اس کا استعمال آپ نے کس طرح کرنا ہے نہیں یہ آپ میرا موضوع سنیں بارہ گھنٹے کا موضوع ہے یورپی تہذیب قابل تقریر ہے یا تردید ہے یا تنقید ہے کہتے ہیں کہ اگر جو ہے نا مکمل موضوع گنجائش نہیں سبحان اللہ اور جو زبان ہے ایک وہ کوئی بھی زبان کہتے ہیں زبان کوئی بھی ہو اس کا کوئی تعلق نہیں کسی مذہب کے ساتھ تو انگریزی زبان پھر جو ہے نا اس کا سیکھنا وہ کس طرح غلط ہوگا کیونکہ وہ تو ایک صرف بات چیت کا ذریعہ ہے کمیونیکیشن کا اگر آپ کو کوئی عربی زبان میں گالیاں نکال پھر غلطی ہوگا کیوں زبان میں کیا غلطی ہے نہیں نہیں جی، یعنی کہ اگر عربی ہو چاہے انگلش ہو وہی ہے اگر انگلش میں کوئی گالیاں نکالتا ہے آپ کو الٹی ہوگی وہ الٹی ہوگی چاہے وہ عربی ہو تو بس بات تو وہ ختم ہو گئی جو انگریز انگلش دیتا ہے وہ الٹی ہوتی ہے اور اگر الٹی نہیں ہوتی تو تم الٹ کر سو گے اگر زبان انگلش الٹی نہیں ہوتی تو یہ جی مسلمان کیسے الٹے ہوگا نہیں مجھے صرف اتنا بتائیں مسلمان الٹے کیوں ہوگا بغیرت کیوں ہوگا بےمان کیوں ہوگا شیطان کیوں ہوگا دلے کیوں ہوگا ان کے ساتھ نفس ہے شیطان بھی ہے وہ بھی ہے یہ بتاؤ انگریزی تعلیم کے آنے سے پہلے یہ فرشتے تھے ہی تھے <laughs> وہ اکبر جو بھی یہاں بادشاہ تھے نام کے مسلمان تھے چھوڑو آپ اپنے دادا کی بات کریں آپ کا دادا جی شیطان تھے یا انسان تھے وہ تو مجھے پتا نہیں ہے ان کا کچھ نہ کچھ تو آپ جانتے ہوں گے چھوٹا تھا کافی چلو والد صاحب آپ کے جن زندہ ہیں فوت ہو گئے وہ کیا لگتے ہیں آپ کو شیطان لگتے ہیں کہ انسان لگتے ہیں آپ نے پہلے کہا ہے جتنے تھے سب شیطان تھے نہیں نہیں میں نے کہا ہے کہ جو ان کے ساتھ نفس تو پہلے بھی تھا شیطان تو جو اچھے تھے وہ شیطان تھے جو اچھے تھے وہ سب سب اچھے تھے جو برے تھے وہ سب یہ بتاؤ انگریزی تعلیم کے بعد جی۔ مسلمانوں میں برائی عام ہوئی ہے جو پہلے تھی پہلے بھی تھی یار عام کی بات کر رہا ہوں وہ تو ایسا ہے نا کہ یہ جو ہے ماڈرن چیزیں ان کے آنے سے اور زیادہ چھا گئی پہلے کتنا فیصد تھی اب کتنا فیصد ہے اب دیکھیں نا کہ تعلیم ہے نا اب جو یورپ کے اندر رہ رہے ہیں فرانس والے وہ بولتے ہیں فرانسیسی حالانکہ وہ عیسائی ہیں اسپین والے اسپینش بولتے ہیں اٹلی والے اٹالین بولتے ہیں ان کا تو کوئی چکر ہی نہیں حالانکہ حالانکہ ہیں عیسائی ہیں وہ یورپی تو ہے نا یورپی ہے ہوتا ہے انگریزی نہیں بولتے یہ ذہن میں رکھنا جی۔ یورپی کے لیے شیطان یورپی کے شیطان ہونے کے لیے زبان کوئی شرط نہیں ہے جی۔ اس کا یورپی ہونا شیطان ہونے کے لیے کافی ہے ہاں۔ آپ یورپ کو نہیں جانتے آپ کو کیوں پتا نہیں یورپ کیا چیز ہے یورپ اتنا لانتی علاقہ ہے جس لانتی علاقے میں اللہ نے ایک نبی بھی نہیں بھیجا بتائیں جہاں ایک نبی بھی نہیں گیا وہ کتنا بڑا شیطان علاقہ ہے بتائیں ہندوستان میں کوئی سبحان ایک نبی آیا سے جتنا آدم علیہ السلام آئے یہاں پہلے سبحان اللہ شرمدیپ ہاں، پہاڑی پر سمجھ آئی کہ نہیں آئی زبان میں اس وقت حرج نہیں ہوتی ذہن میں رکھنا جب زبان میں کوئی حرج والی بات نہ ہو جی۔ جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ اگر گالیاں نکالیں گے تو آپ عربی کو بھی گالیاں نکالیں گے جی یہ کیا عربی بول رہا ہے یہ عربی غلط ہے جی یار بھی بکواس ہے تو کہہ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی جی، جی، زبان اس وقت تک زبان صحیح ہوتی ہے جس وقت تک اس میں صحیح باتیں ہوں فرنگی لانتی نے اپنی زبان کو خراب کیا اور جگ کی دنیا کی زبانوں کو بھی خراب کر دیا چیز آ رہا پنجابی پنجابی میں میں یعنی کہ پھر سب چیزیں کہتا ہوں ہر انہیں زبان چ رکھی ہر زبان چ رکھی اور اینا لانت لانت پائی تینو اینی نہیں اکڑ مت رہی کہ تو تللے سارا نو اور دے بارے کہتے ہیں کہ میری پتا کوئی والد دے آن کے پھر چپ ہو گیا اتھی گل شاک نہیں ایسا ہے نا کہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ انگریزی کے بعد ایسا ہوا ہے تو ہے یا حقیقت یعنی اکبر بادشاہ یہ جو ہمارے جو نام کے بادشاہ تھے مسلمان یار وہی بات ہے تمہیں یہ بتا خلیل اور کثیر کا فرق تو جانتے ہیں کہ نہیں کام کیا ہوتا ہے اور زیادہ کیا ہوتا ہے لے لکثر حکم الکول ہوتا ہے یا لے لکل حکم الکول ہوتا ہے بتا یہ بتا ایک گاؤں ہے اس گاؤں کے اندر دو چار چور رہتے ہیں باقی سب لوگ جو ہیں وہ ساتھ ہیں جی۔ وہ چوروں کو چوروں کا پنڈ کہے گا اس کو چوروں کا گاؤں کہے گا یا شریفوں کا سادوں کا ایک دو ہیں یار کیا کر رہے اگر اکثر زیادہ لوگ وہاں پر چور ہوں اور چاند لوگ وہاں پر شریف آدمی ہوں جی۔ پھر کیا کرو گے کیا کہو گے اس کو پھر چوروں کا کہو گے یہ قانون ہے اور یہ قوانین چلتے زیادہ اسی پر ہیں جی،, جی جی بالکل بالکل چاہے علم ہو یا علم سے باہر ہو جی جی صرف کے قوانین اکثری ہوتے ہیں کہ کلی جی، ہوتے ہیں اکثری ہوتے ہیں آج تو ہم نے شریعت مطالعہ کیا پڑھا ہے اتنا ہی پتہ نہیں اچھا یہ بتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شریف کے تھا اس زمانے کو برا کہے گا کہ اچھا بول ان کا زمانہ بیسٹ تھا سب سے اچھا تھا سب سے اچھا تھا اور آج آج تو برا ہے بتا آپ کیوں برا ہے وہ کیوں اچھا تھا جبکہ نفس و شیطان اس وقت بھی تھا بتا جلدی کا کیونکہ اس وقت جو لوگ تھے ان کو ہمارے نبی جو تھے ان کی ظاہری صورت میں ان کی صحبت تھی اور یہ بھی چیز صحابہ جیسے لوگ تھے اس کا مطلب یہ نکلا کہ صحبت اور تعلیم ہی انسان بناتی ہے اور یہی صحبت اور تعلیم ہی شیطان بناتی ہے بس تیرا تو جواب تیرے منہ سے آ گیا تو کہتا ہے تعلیم میں کیا فرق ہے

آج کے بعد تعلیم اور صحبت جی۔ اس کو سب کچھ سمجھنا ہے اور سنو جی۔ پھر تعلیم اور صحبت کی بنیاد زبان کو سمجھنا ہے یا میرے پاس نا جی۔ اگر میں پشتو بولتا اور تم پنجابی یہ مت تمہیں دے سکتا کوئی میری تعلیم کوئی میری صحبت تم پر اثر ڈال سکتی کبھی بھی نہیں تم کیسے کہتے ہو زبان میں کوئی عرض نہیں ہے یہ بتا کوئی نبی ایسا آیا ہے کہ قوم کی زبان کوئی اور ہو اور نبی کی زبان کوئی اور ہو کوئی ایسا نبی آیا ہے ایک نبی کا نام لو اور پھر مجھے دکھا دو تاریخ میں کہ اس نے ان کی زندگی بدلی ہو جا ایک نبی کا نام لو کیا جو لوگوں کے پاس آیا ہو زبان میں موافقت نہ ہوتے ہوئے اس نے لوگوں کی زندگی بدل ڈالی ہو بس ایک نبی کا نام لو کیا سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہم لوگ تو ہیں یہ جو ہے نا پنجابی بولنے والی اردو تو فارسی اور جو انگلش جو عربی ہے وہ تو ہماری نہیں پھر آپ سے اس کا سیکھنا فارسی اور عربی کا اس کا سیکھنا پھر وہ بھی جیسے دوسری زبانیں ویسے ہمارے لیے وہ بھی اجنبی ہے سکول میں چاہے عربی ہو چاہے انگلش ہو چاہے اجمی ہو چاہے عربی ہو سب حرام ہے سمجھ نہیں آئی بات جی۔ یعنی کہ پنجابی اور اردو کے علاوہ باقی جو ہے جی۔ میں نے سکول سکول کی عربی کو حرام دیا کمال ہاں۔ سکول سے کیا مراد یعنی کہ اردو میں ہم کہتے ہیں مدرسہ وہ کہتے ہیں ہے بس انگلش میں کہ مدرسے کو اسکول ہی ہوگا سکول وہ ہے جس میں انگریز کی حکومت یا انگریز کی تہذیب پڑھائی جائے چاہے وہ مدرسے کا نام ہو اس کا المدرسۃ العربیہ الخالصہ آپ سمجھ آئیے <laughs> بیما جو ہے اسٹیٹ سکول اصل میں انگریز کی حکمرانی کو تسلیم کرنے کا نام ہے کیا کہا میں نے انگریز کی حکومت کو تسلیم کرنے کا نام ہے اچھا، یعنی یوں کہہ لو کہ سکول ہر اس ادارے کو کہو جس میں حکومت انگریز کو تسلیم کرنے کا سبق ہو بس جی۔ چاہے وہ عربی میں ہے چاہے پنجابی میں ہے چاہے اردو میں ہے چاہے انگلش میں ہے چاہے ہندوستانی زبان میں ہے چاہے کوئی ہے کسی زبان میں بھی یہ سبق ہوگا صرف ایک سبق داڑھی رکھنے کا ہو نماز پڑھنے کا ہو روزہ رکھنے کا ہو پہن شلوار پہننے کا ہو پگڑی باندھنے کا ہو سب کچھ ہو لیکن ایک سبق یہ ہو کہ انگریز کی حکومت کو تسلیم کرو اس کی عالمی حکومت مان لو اس کی ملازمت کو صحیح سمجھ لو بس یہ سکول ہے ہاں۔ سمجھ آ گئی ہاں۔ اگر پینٹ پہنتے ہیں داڑھی مونچھ منڈاتے ہیں اور کہتے ہیں انگریز کی حکومت جو ہے وہ کفر ہے حرام ہے اس کو ختم کر کے دم لیں گے مسلمانوں پر ضروری ہے اس کو ختم کرنا جی تو ہم اس کو سکول نہیں کہیں گے تمہیں تو سکول کا پتہ نہیں ہے کہاں پتہ نہیں پانچ وقت کے نمازی ہوں ہر سال حج کرتے ہوں روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتے ہوں ہر نیکی کرنے والے ہوں اگر انگریز کی حکومت کے حمایتی ہیں تو ہم ان کو واجب القتل سمجھ کر قتل کر دیں گے اگر اللہ ہمیں موقع دے تو اگر انگریز کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے چھوڑ اس بات کو بت کی بت کو پوچھتے ہیں نا بت کو پوچھتے ہیں ہم ان کی حمایت کر دیں گے ہم ان کی حمایت کریں گے محض اس نقطے پر کہ یہ انگریز کی حکومت کے مخالف ہے ہمیں دنیا میں کفر گوارا ہو سکتا ہے دنیا میں انگریز کی کفار کی یہود نسارا کی کفار کی حکومت گوارا نہیں ہو سکتی یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی جی۔ سمجھو جی، جی۔ پھر دوہرا دوں ہم دنیا میں کفر گوارا کر سکتے کفر کی حکومت گوارا نہیں کر سکتے جا یہ ہے ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہاں، اسی وجہ سے کتے لاڈ میکالے نے کہا تھا ہمارے سکول کھولنے کا یہی مقصد ہے نسل ہندوستانی اور فکر عمل میں انگریزوں تاکہ تاکہ ہماری حکومت چلانے کا کام دیں جی، جی، جی۔ اب سمجھ آئی ہے کوئی داڑھی رکھنے مونڈنے کا چکر نہیں ہے صرف حکومت کا چکر ہے اسلامی حکومت جو ہے وہ چار خرافات کے بعد کہاں پر جو ہے ہے نا وہ کہہ رہے ہیں اس کا نفاذ ہو رہا ہو رہی ہے اس کو چھوڑو اپنی بات کرو اسلامی حکومت آئے نہ آئے کفر کی حکومت کو کفر سمجھنا ضروری ہے جی، جی، ہاں، ہاں، ہاں، سمجھنے میری بات جی، وہ اس کا کام ہے مالک کا لائن اسٹیٹ لائف جو ہے انشورنس اس کا جائز جائز آپ پہلے مرحلے میں رہے ہیں ابھی دوست اس کے نا وہ یہ کام کرتا ہے اس کے بعد ایک نا فتح ایسا کا اس میں سوال پوچھا تو بتا کہ بیمہ جو کراتے ہیں زندگی کے لیے یعنی اس لیے کہ وہ جائز جائز ادھر لکھا ہوا تھا جواب اگر حکومت جو ہے نا وہ کرے حکومت کی سطح پر اور اس لیے ہو کسی کی جو ہے نا زبردستی نہیں ہو ٹائم پیریڈ فکس نہیں ہو ہاں، جو سکولی طبقہ جو ہے نا اتنا بے وقوف ہے نا پلیٹ لاؤ خالی اتنا بڑا بے وقوف ہے رگول طبقہ ان کے لیے جو تباہ کن بات ہوتی ہے نا انتہائی ان کے لیے مہلک اور ان کے مخالف اس کو یہ اپنا حق میں سمجھتے ہیں جی۔ تو فدو جو ہیں ہاں، بالکل اسی بات پر آ جائیں میں فتوا دے دیتا ہوں انشورنس جائز ہونا بات کریں اس سے بات کریں کہ اعلی حضرت نے جو لکھا ہے چشتی کہتا ہے اسی بات پر آ جاؤ میں فتوا دے دیتا ہوں اعلی حضرت نے کیا لکھا کیا پڑھا ہے آپ نے وہ میں ایسا کروں گا کہ جو ہے نا مجھے ایگزیکٹ الفاظ تو یاد نہیں ہے لیکن وہ تصدیق نہیں تھا میں وہ جو ہے نا پیج اس سے پوچھ رہا ہوں مجھے یاد ہے جی۔ میں صرف آپ سے آپ کے منہ سے دوبارہ سن اس میں یہ لکھا ہے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اگر حکومت کرے انشورنس تو پھر ٹھیک ہے اس وقت حکومت کس کی تھی پتا ہے جب آلہ حضرت نے فتوا دیا تھا تو آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اگر حکومت کرے جی۔ یعنی کہ جو ہے نا کمپنی اپنا ویسے اس کی سطح پہ نہیں ریاست کی سطح پہ حکومت کی سطح پہ جانی <laughs> یعنی میں نہیں چھوڑ یہ کسی پروفیسر کی بک بک نہیں ہے یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے اس کو میں جانتا ہوں تم کیا جانو گے میاں حقیقت یہ تھی کہ حکومت تھی فرنگیوں کی کف کفار کی کفار کی حکومت کے ساتھ فاسد معاملات جو شریعت میں فاسد ہوتے ہیں جی ایسے معاملات کرنا جس میں نفع مسلمان کا ہو شریعت میں نجائز ہو نفع مسلمان کا ہو جی جی فاسد معاملات ان کو کہتے ہیں کفار بھی جو ہوتے ہیں ہر بھی کفار ان کے ساتھ جائز ہوتے ہیں کیوں کہ کفار حربیوں کا جو مال ہے وہ اللہ تعالی نے مسلمان کے لیے حلال کیا ہوا ہے تم ایسا کرو ان حکومتوں کو حربی کفار کہو ان حرامیوں کا مال مسلمانوں کے لیے حلال کہو چاہے یہ لوٹ کر کھا جائیں مسلمان ان کو تو میں جائز کرتا ہوں انشورنس حکومت سے کہو آج کے بعد چو تم ہر بھی کافر ہو اب سمجھ آئی ہوں پکا رہی دا کہ رڑ گیا ایسا ہے ہے نا نا کہ کہ وہ وہ اب جو لوگوں کو اس لیے انشورنس کرائیں یار میڈو آ حضرت کی گل کر ہوں کدھر گیا پیچ پیچ گاٹے پی گیا کہ پیچ گیا بندہ سکول پاگل کتاب خرابیوں نے تو کیا بھائی بات نکال کر کسی ملا کتے نے ان کو دے دی ہوگی اور ملا سمجھ نہیں ہوگی پکا نہیں بچتا کے چکی پھرتے آ وو جی پتا بڑی آکام شریعت کی گل ہے آکام شریعت میں حضرت نے جائز لکھ دی فرماتے ہیں بشرتے کہ حکومت کرے بھی حکومت کی شرط کیوں پہ لاؤں جی جائز تو سارے بند تعلیم بدلنے کا ہے تو وہ کیسے جا سکتا نظام تعلیم وہ کیسے بدل سکتے ہیں اس طور کا جو ہے نا مثلا پاکستان میں جو رائج ہے اسکولوں میں جیسے ہم نے بدلا ہے جو کہتے کیسے بدلے جیسے ہم نے بدلا سیدھی بات کیوں بھاج دو ایک ایک لفظ کی گل یا دو لفظ سیدھی گل ہے لما رولا پانے کی لوڑ سارے مول بھی آخ گے باقی بدل کے بیٹھے نہیں تو سارا کچھ نو کچھ سمجھو گل بار آ اور دسو ہاں، دل بدل جائیں گے تریم بدل اچھا اچھا اچھا اچھا اکبر آبادی اسپیکر کا اس کے اندر نماز نہیں پڑھائی جاتی اس کا مجھے مسئلہ کہ اسپیکر کے اندر جنوار اگر ہو سکولی ہوگی جی اگر ہو سکولی ہوگی چاہے اسپیکروں بغیر چاہے اسپیکر کے ساتھ اور موج بٹن <laughs> اگر ہو مسلمانوں کی تو پرہیز اچھی ہے پرہیز اختلافی مسئلہ ہے پرہیز اچھی ہے اس کا وہی سپیکر والا حکم دیکھو میں شیر ہے مسلم سکولیاں میں مسلم کے مقابلے میں رکھا لہذا کوئی شریعت کا مسئلہ سکولی کے لیے نہیں ہے سکولی سے مراد آپ کا یہی ہے کہ جو سکول کو صحیح انگریز کا غلام ہو جو اس کی بات کو مانتا ہو جو حکومت یعنی ایسی تعلیم کو تعلیم سمجھتا ہو یعنی صحیح تعلیم سمجھتا ہو جس میں حکومت فرنگ کو تسلیم کرنے کا سبق ہو جی۔ ایک یا تہذیب فرنگ کو تسلیم کرنے کا سبق ہو چاہے وہ ایک بھی نہ چاہے ایک بھی نہ ساری زندگی انہیں سکول دبو ہی نہ وہ بھی سور سکول ہے گے جٹ سکولیا جی۔ پاکستان میں نا مولانا شاہ نورانی سے لے کر سروت مخصوص فرنگی فرنگی تعلیم جو ہے وہ ایک مخصوص فکر اور عمل جی۔ عمل مخصوص فکر و عمل کا سبق دے رہی ہے نام ہے اس اور ایسا منحوس فکر عمل ہے جی۔ کہ شریعت متحرہ کے ساتھ اس کا اجتماع موافقت محال بذات ہے محال بذات بے شک کیوں وہ ہے شریعت کی نقیز نقیز اور نقیزین کا اجتماع محال ہے مسئلہ اسلام شریعت ہے اللہ کی حکومت مخلوق پر فرنگی ذہن ہے یہودی کی حکومت شیطان کی کہہ لو مخلوق پر اب خدا کی حکومت شیطان کی حکومت یہ نقیز ہیں ہے جمع نہیں ہو سکتا شیطان کہتا ہے اس کی حکومت نہیں وہ کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے اس کی حکومت یہ حاکم نہیں وہ کہتا ہے یہ حاکم نہیں تناخل ہے سمجھ نہیں آئی بات اسلام کہتا ہے حیا اچھی چیز ہے وہ کہتا ہے حیا بری چیز ہے حیا کے ہوتے ہوئے ترقی نہیں ہوتی اسلام کہتا ہے عورتیں اندر بیٹھے وہ کہتا ہے عورتیں باہر نہیں اسلام کہتا ہے سود آرام ہے وہ کہتا سود معیشت ہے اسلام کہتا ہے جوا آرام ہے وہ کہتا جوا شوق ہے جی، جی، جی، اسلام کہتا ہے شراب آرام ہے وہ کہتا شراب چسکی ہے چسکی ہے بسکی ہے ہاں سمجھ لگی جی جی عورتوں کے لحاظ سے بھی جو ہے نا ایک ریفرنس دیا جاتا ہے جو تھی کہ وہ سب سے امیر تھے انتہائی دلہ اور کافر کا بچہ ہے حرام زادہ ہے وہ لانتی جو سیدہ خدیجت القبرا پر الزام دیتا ہے ان کے باہر جانے کا اور ان کے باہر سے پیسہ کمانے کا آپ خود جا کر ان کے غلام تھے ان کے بردے تھے وہ باہر کام کرتے تھے جب سید المبیا صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی مبارک فرمائی تو آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ملک کے شام تک تجارت کے لیے جی، گئے جی۔ اما پاک کے لیے جو یہ کہے گا وہ کافر ہے حرام زادہ دلہ کافر اعظم ہے اس کو جا کر اس کو جا کر میری طرف سے بشارت دے دینا کہ تو کتے کا بچہ حرام زادہ ہے بغیرت ہے کافر ہے منافق ہے دلہ ہے دجال ہے بھڑوا تو مسلمانوں کو یہ بغیرتی کا سبق اپنی طرف سے اما پاک کی طرح منسوخ کر کے دے رہا ہے حرام زادہ تو بہت بڑا کافر ہے سمجھ آئی نہیں بڑے حرامی ایویں گل بنی ہے بھی شیطان و پروفیسر شیطان نو پروفیسر ویکیا رو رہا سی پروفیسر نے پوچھا پراوا کیوں رو دیا کھا رہا کتا یار تیرے تیرجا کٹیا مینو تیرے یعنی شیطان دی نسل نے شیطان نو ماریا پروفیسر گزریا تو پوچھتا پا کیوں رون ڈیا کرتا یار تیرے ماریا کہاوا دن منی چیترس میری نی منی اپنا شیتان دس ماں تری منی کیا شیتانسر نے اہا تڑی ساری من میری ایک گل نہیں منی کندا تینا سا مینو بال اپنے دے دے پڑھاؤ پروفیسر کہتا ہے شیطان کو تجھے میں کہتا تھا مجھے بچے اپنے دے دے پڑھانے کے لیے تو نہیں دیتے چتر کھاؤ دیکھ تیرا دشمن سی آدم او دے بال میں پڑھائے نے اج تیرے پیروں چ نہیں سارے تیری عزت کرن ڈے کہ نہیں جی, جی۔ تیرے پڑھا تو وہ فرما بردار کیوں نہ دے میں تیرے تیرے دشمن فرما بردار کر چڈے نے کھا ہوں ہوں چتر نہ منیے تو پھر ہاں، یعنی انگریزوں کے آنے سے سے پہلے پہلے ادھر جو جو ہے نا اس لوگ تھے کم از کم ایسے سن سن وہ لے جڑے پہلو لوگ سن کم از کم سن شیطان نو دشمن سمجھتے سن پروفیسر شیتان شیتان جی تک چھال ماری ہے کتابیں چ لکھ چیتان حس حسن حسن کی شریعت کا پیغمبر ہے وہ آدھا نبی خدا دا پیغمبر ہے شیطان جا دنیا کائنات کدی تو ثابت کر دے ہر کافر شیطان نو شیطان لانتی کسے نبی شیتان ان کھوتے لے جان سمندر واحد پروفیسر سکولی کا ہی جنہیں اُن بھی نبی کہہ دتا ہے ماں بخانا کتاب یونیورسٹی کتاب میں اللہ دیا بندیا کوئی خدا پروفیسر دے نال دا کتھوں لبے لا نا آسمان جی لب دا ہے نا زمین جی دے نال دا لب دا ہے میری بھن نو کوتے لین پتہ نہیں روزانہ کنیا کنیا لڑکیاں نو بھن چوت پڑوا چھڑدا ہے کنیا نو ماں کھوتے لینے دا کام میں بیٹھا ہی اسے واسطے یہ بڑی قوم ہے جی استاد منی کھڑی قسم خدا دی کر کے اس استاد محترم دا ناشتہ جڑا نا ناشتا ناشتہ ہونا چاہیے ٹٹی سویرے پلیٹ تو نا ٹٹی تو فارغ ہوگی سو چتر جڑا بوتے تو دوپہر دکھو جی کھانا ہالے بعد چنا اگر پروفیسر اپنی خدمت دا منصوبہ سڈے کو سن لو ہو سکتا ہے وہ سن جائے جی مرض سننا ہو خدمت دا منصوبہ تو سارے وسیم صاحب تو سنو موتر کر دینا فلش بیٹھ گئے وہ ہلتے رہتے ماسٹر جنا کو اللہ رسول دا عاشق بنے گا جلا شان اللہ تعالی اس کتے دا دشمن بنے گا جنا ادب کرے گا یہ گستاخ بنے گا ذہن چ جی، جی۔ سگریٹ پینے سے رات میں ستا وا ہاں، ایک دم خوشخبری ہاں۔ خواب میں کہ سکھر سندھ دے لوگ نا جی۔ میں تقریر سردی پھر میں یار جگہ دس ہزار پانچ دس ہزار ڈالا بندے مجمع ہونا ہے جگہ واسطے یہ میں ڈیا جی نا والنا میرے پیچھے پاجے پھر یہ مطلب ہے یہ ان شاء سندھ سن وڑ گئی ہوں ہر سندھ آ جانی رکھی پھر فر ویا ان شاء اللہ انڈیا نو وڑ گئی پھر ویکیا جمل وسائل شرا شمائل میں پریشان سا کسی گل پچھوں جمل وسائل ملا یہ مطلب تعبیر میرے آئی چی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ دے شمائل مبارک خسائل مبارک جڑے نا وہ اللہ تعالی انہوں انہوں پرتاؤ مینو مکمل عطا کر دے گا مل تو نہیں سکتے لیکن جڑا نا جمل وسائل شمائل کیونکہ حضور دے شمائل خسائل دی نا سبحان جی، جی۔ سبحان اللہ آپ پتر بیٹھے واسطے زندگی ہاں۔ رب تو منگی شرط نہ جی کام لینا ہی منظور ہے تو رہن دے نہیں تو ہوں لے جا آپ تیار بیٹھے جی رکھے گا جی۔ شرط نہ رکھ دیا منجی ٹھوکنا یاد گے سکولی کوئی منجی ٹھوک گیا جی۔ سمجھ آئی نہیں جی انہیں دلے ہون دی اخیر کی نا تو ادھر بھی کوئی غیرت دی اخیر ہوئی پڑی حضور دے جوڑے پاک دے صدقہ سڈے انج پڑھا جانے ہزور بھی قیامت تک نہیں ہلن لگی ایڈا اے جان گے اگو دے گے رہے ونڈتے رہن گے قیامت تک ان شاء اللہ پتر سگریٹ پینے جی وزو ٹوٹ جاتا ہے سگریٹ بنا جا اس سور ویکھن دے نال تے غسل فرض ہو جاتا ہونا میں لگی میں کیا سگریٹ جی پیڑی شہ ہے ٹوٹ جانا جہاں بنا وہ کڈا سور ہونا یہ مطلب انکل فرض ہو جانا وہ کون آ جن سگریٹ بنائی ہے شیطان دی للی آئی بس مینو ایس یہ شیتان لرو میں لقب دینا منہ میںقب د میں لے <laughs> یعنی سگریٹ پینا جو ہے بالکل غلط نجائز نہیں ہوں فتوا رہو میں صرف دس بھی یہ کی سوار پٹھان جی بول کینسر والا کھوتے سوار نے کیتا کہ سگڑ نے سچی دسو کدی پٹھانا کا ویکیا جی بولیں لال سوئے بول ہوں لال سوئے رنگ ہوں ایویں جی سگریٹ پٹانو لگ جائے تو پٹھان بھی کالا ہو جاتا کہ کہ نہیں کہا سے معلوم ہوا شیطان دی جیڑی ہے نا یہ ہو رہا نشوار ہو رہا سمجھ لگی گل جی نواز وہ بھی جمیلی ہے اجتماع ہے اس نے نواز شریف نواز شریف دعوت کی گھر گیا دعا منگی سو دعوت دیتی سو آپ کچھ وقت لگائے نہیں منگے وقت لگائے وہ پرانا وقت آدھی شباد گنجا نواز گنجا جڑا نا وہ پرانا چتو ہے وہ پھر بچارے نے آخیا بھی کوئی سڈے ہی لوا چڑ وقت دا ہے مطلب ہے مولانا طارق جمیل نے عمرہ جا کر خصوصی دعا کرائی نواز شریف کو جماعت کے ساتھ وقت لگانے کی بھن جی کوئی ایک بندہ لے جائے پوری جماعت چڑھ گئی اتنے بھن چو ستر ستر سال دے دکھا انہیں چھتی چھتی سال اترنا ہی نہیں پہلو کھوتے کڑے کھڑے نہیں بنے کی لے گیا بھائی اندی خیر کو نہیں پھر پھر وزیر اعظم لبو اپنا یہ جماعت جو کوماعت سچی مدن پہ پتر بعد پوچھی میرے کو سواب لینا منور حسن ہزاروں شہداء کی توہین پر معافی مانگے پاک فوج بیان انہیں صحیح دیتا کنجر نے بندہ کنجر یا گل صحیح کر گیا حضور طالبان کا کی معاملہ پتا جو ہے منور حسن ہے دا جماعت اسلامی جی جی باپی شہادت کے مطابق موقف کا قائم ہو انہیں بیان دیتا ہے بھی یہ حرام موت مار دینے فوجی پاکستانی جڑے نے کوئی شہید نہیں ہوں گیا بھی بن گیا اسی شہید شہادت دے پردے چ لکے کھڑے تھا چوت یہ ہوں میرا مطلب ہے حرام جگ نو لگ گیا نیا تو رہنا حقیقت ہے بھی اسی طرح یہ اتحادی یہودیاں دے شہید نے پھر خود یہودی وڈے شہید نے کیونکہ یہ امریکہ دے اتحادی نے نا پہلو امریکہ نو شہید بعد آخوا دیا آخو آرام پھر اتحادی بھی ہوں سچی دس تو جو دا اتحادی بن کے جائیں گا تو تینوں کی آخنگے دتا ہجمری <laughs> سچی دسی طالبان تی سال جڑے نال نال نال رہے رہے رہے وہ امریکہ پاکستان فوج نہیں رہے یہ یہ گل گل نہیں کرن کرن دے دے ہیں بھی تواڈی تواڈی فوج حکومت امریکہ دی دی اتحادی ہے ہے ہے وہ وہ تے پر اے بھی رہے نا بات گل یار جیڑا مسئلہ چھیڑی بیٹھے پہلو پورا کر لیے مسلا چیڑی شہید کی بس صرف گل تو جو دا اتحادی تو ڈکیٹ ہیں کہ شریف ہیں طالبان طالبان طالبان ڈاکو ہے نا یار پھر اچھا ایک منٹ ڈاکو مننے یہ دس سارے ڈاکو دا سردار کون ہے گل مکی ڈاکو دا سردار وہ ہوا ڈاکو کے سردار دے اتحادی

یہ امریکہ ایمن دس یار ایمن دس امریکہ نے اتنے آن کے پنگا لیا بھن دا کہ جا کے لیا لیا ہے سچی دس نے کنیا کیتے دھماکے چ اس دماغی یورپ کیتے پھر امریکہ چ اس بعد ہی امریکہ آیا گل سن تین شہر گھوڑا ہی جھوٹ نہ بولی صرف ایڈا دس <laughs> سچی دسی امریکہ تے تے یورپ طالبان دھماکے کیتے کیتے سن ورلڈ ٹریڈ سینٹر یا امریکہ نے نے نے یہود خود سچی دسی جھوٹ نہ بولی <laughs> پھر وہی گل شیئن کا صاحب کا ٹھیک ہے یہ بات کی گل یہ جی۔ مطلب شوڑے تو ٹر گیا ہوں گل یہ پتر سیدھی میں نے صرف یہ دسی کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تے حملہ طالبان نے کیتا سی یا یہودیاں آپ کیتا ہے اسامہ دا بیان تے آیا سی اس تو بعد کئی طالبان ڈاک میںالی ہاں۔ نے کر دیتا ہے ویخ لیا کہ وی لہدی آخر یہ دس یہ دنیا دی مشہور گل ہے کہ اس حملے چ ایک یہودی نہیں مریا عیسائی مرے نے سکھ مرے نے جی، جی۔ مسلم مرے نے دجیا قوما دے سارے مرے نے جی، ایک یہودی نہیں مرا چار ہزار دس اور بم نہ مارے جو اچھا ایک منٹ اے اے اے دا ہاں ہاں کیڑا بم بم ہے ہے ہے نا نا زمین بہت سارے مار اور ہاں جی اودے اودے نال نال جہاز نہیں نہیں نہیں بالکل چیز چیز چیز ثابت ہوئی انجن ہر تو ریکارڈ ساری خبراں دین دین والے والے والے والے کون ہیں ڈاکٹر صاحب گلاں وہی برطانیہ امریکہ عیسائی یورپ والے اسی انہاں دی اس گل تے تے یقین کر رہے ہیں پر اس گل اندازہ لگا ہوئے وہ آخر اسی آپ ہاں یقین نہ کرو وہ آخر نہ جی جی تھی اپنے آپ آخو مسلمان نے یہ ڈاکٹر دجالی کا مریض ہے میں کیوں آخیا کہ شیئن شیا گھوڑے کی اتنے کوئی تھان نہیں شیئن شوڑا تو گھوڑا اتنے شوڑی کی تھان کو نہیں جتنے ڈاکٹر صاحب کی تھان ہونی جی۔ یعنی کافر خود آخر خود تسلیم کی تو نہ منو آپ مسلمانوں پا دو آپ ادو اچھا۔ سڈے علاقے کا ایک مولوی انہیں آخیا جی میں جرالی صاحب نے سرفراز نائمی نے چیشی صاحب نے بناد کا چیلنج کیا چیشی صاحب آئے نے ہاں، ہاں۔ پتر گل یہ ہے میں رتی پیلی نہیں جانتا میں مسلمان میں رتی پیلی دی دعوت نہیں میں آخا گا آخانا خدا رو چاہ جا یا مینو نمبر دے دے سویرے پیڑ لا لے باقی ریا رتی پیلی ہمراہ رتی نو ہاں۔ رتی پیلیاں گشتیاں نال یاری اس کنجر دی ہونی ہے نہ چیت بھی تو نہیں سیدھی جی گل جتھے روزانہ دے کھوتے چڑھن اتے میں کوئی دلہا نہیں ایڈا سور لانتی کہ وہی تھان جا کے بیٹھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک نماز قضا ہوئی سی ایک جگہ تے آپ نے فرمایا شیطان دی وادی اتو ٹرو اگلی وادی چل کے سونے نماز قضا کیتی کی بیٹھنا بھی گوارا نہیں کیتا جتھے زمانے دی بھن یقی ہوئے ساری دیہی اتے یک ڈاکٹر جا سکتا میں کتنے جا سکنا یہ رتی پیلیاں یاری ہوں ہونی اپنی کونی آپ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے جا مسجد سمجھ آئی کہ نہیں رتیاں پیلیاں جانن جانا چو جان یہ ڈاکٹر نے دلے

ویکھی بھن چو اکھان کی میں ٹھار ٹرکی صدقے جاوا تیرے پیر پڑھن تو حضرت جی ہائے ہائے ڈاکٹر پیر یار ڈاکٹر تے پیر لفظ دا کوئی جوڑ ہے لتا تریک دیا سر شری کا ادھر مفتی صاحب ادھر ڈاکٹر صاحب کنجر دے پتر مفتی دے ڈاکٹر دا جوڑ کا ہے سنیا جی نال جڑی بیٹھی یہ بھی سنی ویکھی سی تے پھر بھی پیر پھاڑ لیا مقامات سے اور دعائیں مانگنے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ عہد صحابہ سے یہ بات ثابت ایک کنجا نو مطلب پوچھے بھی عہد عہد کہ دیکھ لیا اور نہیں ویکیو کہ نہیں پیر کے ساتھ پیر نہیں تو پھر بھی مرید ہو گیا ایسا نہ کہ ان کی طرف دیکھ نہیں رہے نظریں نیچے ہیں بھائی نظریں اوپر نظرے ٹانگرا نہیں مرید ہوا جی مرید ہوں میترا کترا کیا کترا بھی خالی پسے اس بین تو بعد ویکھن دیا پھر پی مرید پہ ہونا ہے یہ اللہ والا ہاتھ نہیں لان دے گا اپنے یہ یہ پیر پیر تیر ہاتھ کرنا بھن دلے ہاتھ ہاتھ نہ لائی تین لانا ہی لانے دیکھو جی۔ فدو کتنے اپڑ گئی رولیا ہی رونی جی جگ چل گئے کنو پیر بنا دے قسم خدا دی کر کے کے نا نا یہ کھوتے نال کھلار خوری پٹھے پائیے تو کھوتا رسا تڑا کے پج جائے بہن نال کھانا بھی گوارا نہ گا میں کسمیا بیان باقی جو ہے نا گدی نشین پاکستان میں جو بھی ہیں وہ سب ان سے آگے ہیں اس چیز میں بغیرتی یعنی بھی یعنی مطلب بغیر لگی آ تو آ پیر بن سکتا چلو پھر بھی دوجے میں گھٹ بغیر میرے کے کے پاس نا نا وہ وہ وہ وہ وہ ہے ہے ہے ہے ہے نوری بوری سرکار ادھر ادھر ادھر ہوتا ہوتا ان کا میلہ پتہ نہیں نہیں کیا کہتا جی جی کسی تمہارا بڑا بڑا چوت پیر صاحب مطابق جڑا کوئی لچے گا گالا دے یار گل سن میرا مطلب ہے ہے ابھی بغیر کے مریض ہونا تو پھر تگڑے کا نا بندہ ہوگا سکی بغیرتی جڑی آئے کی کیوں با میرا تو مذہب ہے کاغیرتی سچ پوچھا کہ بھائی جی بندہ بغیرت ویک کے مرید ہوگا نا تو پھر تگڑا بغیرت جنوں اسی آنے دگڑ دلہ بارہ لیا پھر نکی سکی بغیر تج لبدا پھرنا تر گاٹ ہے سارا تو سکی حقیقت بڑا پیر لب رجا کے تینوں بنا ضرور بتا دیں کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے آپ نے ایک حوالہ دیا تھا گالیوں کا فارسی تفسیر اس میں دشنام کا لفظ استعمال حوالہ پوچھ رہے ہیں گالیوں کا یار ایماندار اینا چ گالاں دی گل ہے کیڑی یہ تو جو کچھ ہے حقیقت ہے حقیقت بے شک اوں ویکھ جے میں اونوں دلہ آکھیا تے سامنے پہ سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے نمبر تے اے من دس سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویکھن والا والا بھی بھی لانتی لانتی وکھان ستر ستر عورت سر تو پیرا تک ستر ہے وہ بھی ٹھمک کے بیٹھی ہے جڑ کے بیٹھی ہے بیٹھیے لبو لہجہ لچک لچکدار ویخ لے ویڈیو لنک نہیں وہ بھی لیکن جی پاس بیٹھی نہیں نہ ہوگی جی صرف ایک منٹ پہ ویڈیو اچھا، لنک ویسے تو وہ دور بیٹھے ہوئے اسلام وہ اچھا، اچھا، تو گل تیری ٹھیک ہے یار گل یہ نقصان تو ہے نا کے نہیں ترستا رہا گل سمجھ دور بیٹھ کے بھن چو ترستا رہنا رہنا کچھ کر نہ تھکنا مینو صرف ایسا دس یہ وسیلے کا جو پوچھنا سی تو وسیلا ہی بننا سی تیرے ورگا جڑا بیٹھا ہونا ہے یہ وسیلہ نہیں سی پوچھ سکتا نہیں وہ وہ وہ میڈیا میڈیا والے والے جو ہیں نیوز اینکر جڑے نے کچھ سن یہ جو سنا ہے اگے کر دیا گے ویخ ویخ کے اکا ہی ٹھا رہے ایک بار بھی نہیں آخنا بی پچھا ہو جا تیرے تیر گل تیرے تیرا بیٹھنا بھی جائز نہیں بنتا تین ویکھنا بھی جائز نہیں بنتا تیرا پوچھنا بھی جائز نہیں بنتا کیا بندے مر گئے نے گشتی ہے چل پیچھا اس بھن چوتھ پیر پوچھ بھن یقہ مسند احمد کے حوالے دینا رب دے قرآن کا یہ حوالہ نہیں دے سکتا کر نفی بجو کنا یہ نہیں دے سکتا کہ قرآن پاک دی آیت نہیں اور نہیں مارت اور نہیں یار سن تو میری سن تو لو

وہ اللہ جو ڈاکٹر صرف تاس تین جو کیڑی کیس میں چاہنا جی، جی۔ لا یوز ہرنا زینت محبوب ان کو فرما دیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں اللہ لبعولتہن زینت زینت مراد سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تفسیر فرمائی چہرہ اور ہاتھ ہے اور وہ سر ننگا کی تھی بیٹھی فرمایا یہ چہرہ یہ زینت اپنی اللہ بہولت ہن اپنے مردوں کے لیے ظاہر کرو پھر اگے گن گن کے رب دسے نے محرم محرم رشتہ دار انہوں دے بارے اس بھن چودھ پوچھ تو محرم ہے کیا اسی ویڈیو کے اندر جو ہے ہے وہ وہ نورانی اور ہاں، بالکل بیٹھے بیٹھے ہوئے ہیں جی، ہیں جی سامنے یہ یہ یہ لنک لنک بن رہا ہوا اچھا پر ہاں پیچھے لگتا باقی اگے وہ لگے نے پیچھے لگا دور یار دور مطلب بیٹھا سی پاکستان میں اس سے حاصل ہے نا پھر کوئی بھی جو ہے نا عالم دین چند ایک کے سوال جو کچھ ہوں گے باقی تو پھر <laughs> ہاں، جملہ یہ اگلوں لفظ لفظ جڑا محضوف محضوف محضوف لائے لائے نے نے مرو حرف دے دے اگے کی لگا ہے جگہ تے لگے تین میں لا والا سی مطلب یہ نکلیا بھی ہوں باقی پھر جڑے نے چند کٹ کے باقی سارے پھر کی بنے گل پتر ہی ہے سواد اعظم جڑا ہے اہل سنت پاک جماعت دا جی پاکستان دے سارے علماء اوئے میں قسم خدا دی اگر گل سوچن دے اساں میں آ رہا سن کسے پاسوں میرے ذہن وچ سوچ آ رہی سی او کتے کافرو لانتی او پہن چودو تو اڈی پہنو کھوتے لین حرام زادیو والتا فالی سر سور فلانا کتا فلانا کتا کافر ملا جنا جنا سکول نو جائز کیتا پہن چودو دو کروڑا مسلمان دیا لین نوتے نو برباد کیتا کیتا جے جے جے جے جے کافر دلے کیتے کیتے کیتے حرامی شیطان دنیا شان دیا مسلمان جو اج ظلم ستم جو کچھ ہون ہو دو تڈے منہ ایک بول کڈن کا نتیجہ کہ سکول ٹھیک سچی دس ایمان نال سکولیاں چودہ نے اپنی پینا کنیاں پڑوا چڈیا سچی دسی جھوٹ نہ بولی بولنا ہونا یہ ڈاکٹر ورگے فتوے دے دے کے جیڑیاں فلما چ روزانہ پڑی ستر ستر کول انہوں دیا بھن نے کہ نہیں بولی نہ ہو جی آ گشتی ڈاکٹر کول وسیلہ بنی بیٹھی ہے یہ کنیا نے پاڑیا ہے دس جیڑیاں روزانہ پھر جیڑیاں سکولیں چ روزانہ حشر ہندے پے نے تے پھر تین تین سال دی پڑی دی ہے کوئی چار سال دے نال زنا کر کے کوئی مر جاندی ہے کوئی کس حال اچ کوئی بہن چوت کس حال اچ دس یہ ساری یہ ساری لعنت کدے بوتھے تے گئی سچی بولی ہن جھوٹ نہ بولی جنہ جی، جاز کرا دیتا او بول پا مرے تو حالے ڈاکٹر دی ٹوئی اچ بڑیا بیٹھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا یہ ان, کے فتوے وغیرہ جو ہے نا اب یہ انگریز گانے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا یہ سی وغیرہ اس طرح کچھ نہیں ہوتا تھا سچی دسی تیری نانی دادی دیا سن دیا وہ ساری ایویں کردیا ہندی سن میں یہ ویسے کہہ رہا ہوں کیوں یار میں بھی تو ویسے کہہ رہا ہاں۔ کہ یار میں معاشرے معاشرے دی وہ تو باہر نے سچی دس ہوں تو جو آنا بھی ایویں تیریاں نانیاں دادیاں پڑتا ساریاں پیچھے ایویں سن ہاتھ کھڑا کر ایویں سن بولتا نہیں یار ہوں کون ہی دل کیوں بکواس کیتی جانے اس بھنٹ چل پیر لاند پاؤنا جن تیرا ایڈا دل لانتی کر چڑیا تینوں ایسا شور تمیز نہیں کہ اج تو پنج سال میں اس لیے پینتالیس سال تا بیٹھا میں اج تو بھی سال پہلوں جنا شرم ہیا ویخیا بھی سال پہلوں وہ اج نہیں دستا فرق ہو گیا پنجا سال پچھا جی وہ بابا جی آئے نے وہ ڈب مرے پتہ نہیں تسا کیڑے جڑے انگریزی ٹٹی کے کیڑے جا تے ورگے سکولی ہے یہ ٹٹی دے کیڑے جڑے نا ہے ہے کہ اساں اس لیے کھوتے چڑھ رہے جو مرضی سارا سارا جگ جگ ایویں ایویں سی سی اسی بنے میں اشر ارا بابا جی اتنے بیٹھو اپنی کنے سال پہلو کی گلے اما جی جی رشتے سال سال پہلو اچھا دسو کی گل بنیا جی میرے چاچے بارے دسیا نے کہ میں تو رشتہ کرنا پرانے پنڈ رشت کریل کا سفر کیا بچیوں نے سڈے جب نہیں اس رشتہ کرنا آزاد ہو رہا اپنا کری برباد کرنا جن بار ریل کا سفر کیا اتے ریلا دیا ریلا چڑھ جان جی ادو تو رشتہ لبدا مول بھی ڈاکٹر دجالی ورگا تس تو آخیا کہ پہلا دورے جو کچھ اج ہوں ایو پہلے دور چس ہوئے وہ ریل کا ایک بار سفر کرے تو رشتہ نہیں لیندے اگلے کیوں کہ ریل سے جدو چڑھنا تو بندے نے کسی نال لگ کے کھہ کے گزرنا تو انہیں اینا بھی گوارا نہیں کیتا جڑی کسی دے جسم لگ کے گزر گئی ایک بار وہ ہزار ہی نہیں ہونی اندر کی رشتے جوڑنے نے یہ شیخ برادری دے عوام دے بندیاں دا اسلے ذہن سی دس اسلے مولوی دے پیر کی ہو گیا جی بھن کھوتے لین تیرا پی لیا ٹرکا چاڑن دیا بھن چشتی کے وسیلے دسن دیا انہوں

ڈب مرو میاں شیر ربانی میاں شیر ربانی سارے مرشد پاک رحم اللہ فرما سن فرمایا اگر اج امام حسین آ جان صحابہ وہ آخ گے یہاں کافر کافر یہ مارن گے پاگل پاگل کر کے وٹے ڈب مرے قسم خدا دی کر کے آنا تھی وہ مسلمان جے جڑے مسلمانی دے دے نیک مسلمانی خیر و شر تو بے خبر جے جڑے مسلمانی دے یعنی حقیقت تو بے خبر جے کہ مسلمانی دی کی تسی ہو جے تساں کفر نو اسلام کہنا ہے تو مسلمانوں کا کافر کہنا ہے تسی ایڈے لانتی بن چکے جے کیوں جو جے پیر جڑے نے یہ وڈے بین چود کافر نے ایڈے کتے سور دے بچے تھی دے چٹا ننگا کفر نو بینڈ چوی اسلام بنائے جانے ننگا کفر نو یہ دس یہ مسئلہ وام دیں ساری دا کہ اس گشتی گلا وسیلے دا جڑا موضوع چھڑیا ہے یہ ساری عوام نو سناونا سی عوام دا مسئلہ سی یا کلا گشتی دا مسئلہ سی بولدا نہیں تو ہور کیوں نہیں آیا بچ واسطے یہ گشتی کیوں آئی مسئلہ تو دکھا رہے اتنے تو بندہ بھی بہ سکتا کہ نہیں کہ بندے کو وسیلے سوال نہیں ہوندے گل پتر وہ وسیلے وسیلے کا سوال کر سکتا پر وسیلا بن تو نہیں نہ سکتا یہ بن بھی گئی ہوں کیوں نہ بہایا سٹوڈی والوں میں اس واسطے کہ کہ وہ جانتے سن مسلمانوں کے کئی جڑے جٹ طبقہ طبقہ ہے ہے دیسی کے طبق عورت نفرت جڑی ہے نا اور غیر عورت تو پرہیز جڑی ہے کچھ نہ کچھ کھڑی جدو یہو جہ بھن چود مفتی جڑے شمار ہوں پے نے فلان دیر ان دلیا نو اگے بہ دیا گے کد کد کے بھن بین چوہ ہائے ہائے ٹر ٹر کے جواب دین گے جڑے عوام نے کے ہے ہے غیرت نفرت بھی ختم ہو جانی صرف اگے پیش کیتا گیا لگی کہ نہیں دل منیا تیرا پھر پیرے دلانے سچی دسی سچی پھر وہی گل تینوں سمجھ آ گئی ہے جب سمجھ آ گئی ہال بول رہا نہیں تین سمجھ آ گئی وہ خنجی ہے بول دس پی رہے کہ خنجی رے ایسا ہے کہ جو جو تھا تھا نا نا نا پہلے ان ان کے کے پہ پہ دوسری یعنی کہ کہ ذہن میرا ذرا متفرق اہل سنت سے ہے ہے عقیدہ تو اس اس پہلا نے چنے کافی دلائل دیتے عوام الناس اپنا لیا خلاف جڑا وہ ایک ساڈا مضبوط سہارا انہوں لحاظ نال لیڈر بن لیا اس لحاظ نال چ گیا عقیدہ تو تو تیری مہربانی تیاری نال مشرک ہی رہو تو اس توحید توحید جڑی تینوں ہے نا یہ پتر تو مشرق رہو پہلا مشرق رہو چنگا ہی ہے میں میں تین سچی پوچھا نے تو تو ہوں بیٹھا نا اس اس اس بھن چوت یہ شرک چنگا ہی لانت پوے قوم قوم لانتی کا بندہ کرے لکھ دینا قسم اس لاتی قبضہ قدرت میری جان ہے تیرے رنگے اگر وواہ دوڑنا تو مشرق چنگیش تیرے پیر رنگے اگر توحید والے توہید والر چنگے بے شک چالی روپے خرچہ اسٹیڈیم ایڈورٹائزمنٹ دی دی دی توحید توحید نالو نالو شرک شرک قسم خدا کر کے آنا اس اس کتے چنگا مشرق مسلمان ہو جائے گا یہ بھن چو توحید والا نہیں ہوگا گا آن ترے سامنے ہاں جی۔ یہ توحید نہیں یہ توحید دا پھل نہیں بکھاؤ لیا اپنا ایک تو ہوں نا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا ایک ہے کجور تو چکیچیا آسمان محاورا شوا بھی مثال بن گئی کجور تو چکیچیا کتنے اٹکیا دنیا دنیا جا میرے سامنے ختری لایا ہوئے نہیں دعوی میرے سامنے سکھ دے کتری با میں چار گلا کرا اگر وہ غیرت پاٹ نہ جاوے تو پھر سدکے جاوا تیری اس لانتی توحید تو جی کچھ سن کے بھی پھر دی فی تین ماننا پیا تیرا تیری توحید شرک نالی اس کنجر دی توحید بھی شرک نالو پیڑی یہاں ہرامیا کی پتا تو ہرامیا تو بین تو اپنے نال ڈاکٹر لکھدہ باندرا او باندرا حرام دیا حضور معروف کرخی رضی اللہ تعالی نو دا فرمان ہے غالباً آپ فرمان دن میں کوئی بندہ مینو ملن آوے تو میں او دے آستے پاگ بان لما پاگ بھئی او آ گیا یار کی آکھے کہا میں پاگ بان لما او دے آستے فرمایا مینو ڈر لگ دا ہے میرے رب چوک دوزہ خیرن سٹے تو غیر واسطے کرتا پھرنا کتی دیا پترا تینو توحید حرام دیا تینو ہوا نہیں لگی توحید دی تو آنا پیا میں ڈاکٹر لکھایا اس واسطے نال کا عزت نہیں لبھی ڈاکٹر آخا گے تو پھر عزت لبے بھن چودہ جے تیرے کو توحید ہوں تو آتا عزت دلت ہے ہی ایک دے میں فرما بردار بنا کہ ماں چود انگریز ڈاکٹر بن کے میں لقب لا کے پوچھ پیچھوں

یہ توحید ہے جو میرے حضرت صاحب فرمایا جہرا کی یاد رکھی چشتی جہرا کسی کی نال ودے یا کسی کی برائی بیان ہونے کٹے فرمایا سمجھی اندر دے کھوتے پورے کی شرک دے سنڈے ویکھے نہیں تھی باندر ڈگ ڈگی بجاؤ والے مداری نے تھی باندر جی اگوں نچ کے تو عید آ گئی تو عید سے بھی نہر ہو گیا پوچھو بھن چکا تو کدی سیمینار بھی ہوئے سمجھ لگی گل کتے دیا پترا تو سیمینار چ نہیں لبھی تحید رب دے فقیر خدمت گزارا چ لبھی کتی دیا پترا کدی سے مینارا نال تو لبیا کسے فقیر دے اقبال ساڈا فرماندا ہے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی اسے نہیں آخیا سیمینار دی خدمت کر کتنے پتہ نہیں فدو جمے جے کتنے پڑے جے کتنے رہ جے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ

کے کروائیے کہ جڑا جڑا حلف نامہ دے جی الیکشن لڑن دی خاطر کاغذ فارم پر کرن واسطے چے خانہ اے اے داخل کروایا پئی مرزا قاد یعنی یعنی ہے نا مسلمان یعنی خاتم النبیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مننا اے مرزا قاد یعنی اے خا د بڑا واڈا کارنامہ شمار کیتا جا رہا اس دور دے دے جڑے ہے کہ علماء علماء نا اس پینٹ چودا کول بندہ پوچھے الو پترو یہ کلو ہر مسلمان بندہ سمجھتا مرزا تو جی۔ تو کافر قرار دین بھی مسلمان سمجھتے بندائی کا مردائی کون ہے یہ تو ہر چا جا اسمبلی جا کے تو تسی آپ کافر ہوئے جی مردائی پہلو کافر سن نکتا میرا سنوے آخیا میں ہر بندہ جاندا سی کسے ایک جٹ وہ بالکل گئے گزرے بندے پوچھے فلانا نبوت کی بیٹھا میں مار گیا ہونا ملا بین چور سوچ سکتا لے پتہ نہیں کافر ہویا کہ نہیں جٹ جدو سنے گا نا جی ابدل کادر وہ حرام دا ہرم دہ ہوا دو بندیاں جی جی ابدل کادر نا ملا جی کتاب پی اندر رائے پوری رائے پری ابدل کادر رائے پوری جی، جی۔ انڈیا کا دیوبندیوں کا ملا ہوا وہ بہن سو کہ دلائل تیرے پڑھ سن کے می تو تیرا موتکت بن گیا

جٹ نو پتہ لگ جائے کہ فلانا نبوت کا دار ہے جٹ آ کے گا دس بیٹھا کتنے میں مارنا واجب القتل ہو گیا تیرے سامنے میرے سامنے جیل چرامی مریا سی یوسف کزاب یوسف میرے نال جیل سی دوسری چکی تیسری چور سی ادھر میں سا نبوت دا دعوے دار سی وہ کنجر ایک بدماش منڈے چنگی دے حافظ کی نام نہیں حافظ حافظ بھول گیا موٹا موٹا انہیں سن انہیں جیل چتل کیا کتنے جڑا کام مولوی نے کیتا انہیں کر دیتا ہوں سن سن لے کافر دے سارے سمجھتے جڑا کافر نہ سمجھتا وہ خود کافر ہو جانا سی پتا اب نو کافر بناؤ دا کارنامہ کیتا ہے اسمبلی جا کے سن پہلو سی نبی پاک دی پاکت کافر یہ دلی ماں دے پتر جا کے اسمبلی انہیں اگے رکھیا مسئلہ انہیں آخیا اسمبلی دے ووٹ اسمبلی ہوں کافر آکھے گی تو کافر گے ورنہ نہیں پہلو شریعت کافر آخیا یہ آخیا شریعت دا کافر کوئی حرج نہیں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہوں اسمبلی کافر آکھے پھر مسلمانوں کافر آکن گے اسمبلی ووٹ پائے جڑا ہوں ایمان دس جہا نبی پاک دی شریعت دا حکم جڑا ہے انہوں کچھ نہیں سمجھ دیا تو آدھا چل کے تے اسمبلی موہر لا ہوں اسمبلی والے جے اج بدل جان تو وہ آخر سارے ووٹ پا لین مردائیاں دے حق تو آخر اے مسلمان نے تو پھر مولوی کدھر گئے بھن جو پھر ہوں اسمبلی جی مولبیاں پہلو انہوں کافر آخوایا تے کافر منیا تا کہ اسمبلی آخیا کافر تے پھر جدو اے ہو جائے گا کام تے پھر انہاں مسلمان مننا کیوں کہ اسمبلی کہہ دیتا ہے یہ مطلب یہاں بھن چودہ کے نزدیک اسمبلی جنوں کافر آکھے گی وہ کافر ہے جنوں وہ مسلمان آکھے گی وہ جنوں خدا رسول کافر آکھن وہ یہاں دے نزدیک کافر نہیں جنوں وہ مسلمان آکھن یہاں دے نزدیک وہ مسلمان نہیں یہ تو بھن چودہ آپ اسمبلی جا کے کافر بن گئے ہاں، پاکستان میں رہنا تاکہ کافر تے آئے سی پہلے ہو صرف ایسی پاکستان پاکستان قانون ہے یعنی اسمبلی وغیرہ وہ نہ کہہ دو کافر لاکھ لاکھ دی دی لعنت لعنت گل تے تے تے تواڈے پیراں سوچاں من دس شریعت ہے سی پاکستان دا مطلب ہے تواڈی تانوں سمجھ کہ پاکستان دا قانون ہو رہا شریعت دا اسلامی قانون نہیں نا پاکستان چ نہیں ہے ہے پھر پھر کافر کافر کافر ہو ہو گئے گئے تاکہ اگلی گل سننا کہ نہ ہوئے اسمبلی والے جدو قانون جو آپ ہی آنا پیا اسلامی نہیں گا تے جڑا ہے کہ نام جمہوریت تو کافر ہو گئے یار گیا کتا وہ ہے اسلامی نہیں ہے نہ عیسائیاں دا ہے نہ یہودیاں دا دا ہے نہ ہندوؤں ہے پھر اسمبلی والے کافر ہو گئے نہیں نہیں نہیں کسی مذہب کا تعلق تو نہ اچھا یہ دس ایک منٹ جی کافر ہونے کسی مذہب نال جوڑنا اج پی نمی فکا سٹ دیتی میدان بلے بلے ہوں پتا لگا بھی کافر ہونے پائی کسی ٹھیک اچھا تو ایک نماز فرض کوئی نہیں یہ کسی مذہب تو کون نا تھلے سر سٹنا ہی بول نماز پانچ وقتی نہ مننی یا ایک وقتی نہ مننی یہ کسی مذہب ہے ہوں دس جا نہیں منے دا وہ کافر یا مسلمان ہاں؟ کیوں اسلام خلاف کسی مذہب نال دینا مذہب یہ مطلب یہ مذہب کی کسی کی گل نہیں اسلام کی گل تو ہے اچھا تو یہ دس جیڑی حکومت ہوں جی۔ حکومت جیڑی اس دا اے اسلامی بناونا کفر دی حکومت نو کفر سمجھنا دے اسلام دی حکومت نو اسلام سمجھنا دے اسلام دی حکومت کفر نو کفر جاننا تے اسلام دی حکومت نو اسلام جاننا اے اسلام دا حکم ہے یا اسلام تو باہر ہے جلدی رہی

میں کسی نو خدا نہیں مانتا یہ کوئی مذہب ہے تو پھر کافر ہے کہ نہیں کیوں مذہب تو کسی نہیں جی تال مر گیا نا تو ابو جال پکا ہے تو اس پیر دا ہوں مینو دس تیرے پیر نے تینوں پہنچایا کتنے تیرے تے ایڈی لانت پئی کھڑی ہے تو توحید سیمینار دی برکت حاصل کیتی بیٹھا ہے کہ کہ تینو کفر کفر پتہ کو نہیں اور اسلام زد نے اسلام تو نکلیا کفر کفر چ ہے تو نکلیا اسلام آ ہے یہ ناممکن ہے کوئی بندہ آخ میں اسلام چ نکل کفر کوفرچ نہ ہوا رہ جا جی تینے چیز اسمبلی بنائی بیٹھا سمجھ لگی کہ اسمبلی کی بنائی بیٹھا ہے توحید دا نقطہ پائی بیٹھا اسلام تو نکل گئے نے ہاں جی۔ بابا جی, جی،, جی۔ لیکن کفرج کو ہاں، نہیں فرج کو سیمینار یہ نقطہ صرف سیمینار مینار ہی ہو سکتا ہے نار جان پنجابی کنو آدھے پنجابی جاننا تو پنجابی تین نار دا پتہ نہیں نار بوڑھی نو آدھے آدھ لگی سیمی نکتا سیمی نار سمجھ لگی

چلو مہان ایک حقیقت جو کچھ ہو رہا وہ بیان کر دینا یہ شمار ہوں جی میں کہہ رہے ہیں بھائی آ ح کنجر ایک کنجر بنیا بیٹھا یہ ٹڑک جھاڑن دیا پیر یہ فلان کرن کرن دیا دیا دیا حقیقت جو کچھ وہی دسن کیوں جی، جی، جی، ایک ہوں کر چان کے گال کھڑنی کہ جی میں اسی کہہ دینے نو کیتا تو فلان کھوتے لے رہا یہ ہے غیرت دی اگ حضرت سیدنا صدیق اکبر دی سنت جدو کافر نے آپ آخیا محمد پج جان گے محمد دے یار آپ نے فرمایا جاؤ اپنے لات مورتی دا پھر جو کچھ آخیا لفظ دعائی خدا دی شرم گاہ جا کے چٹ ہاں۔ وہ بھی خدا کا نام لیا تیرے اپنے خدا مورتی جڑی سی گشتی وہ جا کے شرم گاہ چٹ دعوت دیتی سمجھ لگی گل دی اصا بھی دعوت دیا بین کھوتے لے جان سمندر چمندر ہاں

بندے یا اس مریض نو آ مریض بتحمی مریض نو کہ مریدا چل کے پیر نو منوا تیرے نال گل کرنا چاہتا فون سے سمجھ نہیں لگی یہ منا رہا پتر جتنے باطل والے حرام ہیں نہیں گل جان کے پتا کھب جانی ساڈا ڈرامہ کھل جانا ساڈے سڈے یہ پودو پیر پھر کتوں فسن گے مریض پٹھو پتر سو کتنا خنزیر آ کے پھر دعا دیا گا کبھی کیوں خنزیر دعا کر دیں آپ پھر میں یہ دعا کرا گا کہ وہ خنزیر تین سمجھ آ جائے ہدایت دے سمجھ لگ تیری ہدایت اسے

اپنے آپ ڈاکٹر دجالی کی دنیا دے ہر بدترین کافر تو بھی بدتر سمجھنے اندروں دلوں لیکن اپنے دین ساری تعنات تو کر رب سونے فضل سڈے اس فضل نو بے مثال سمجھنے ہاں۔ آپ سارے جگ تو بدتر سمجھنے ہاں۔ آ خلاصہ یہ فکر کا فیل ہوں فکر کی بن ج فراؤن تو بھی میں بد کرا اندر اتقاد ہوں پکا درویش سمجھ لگی گا جی، جی، جسل وہ رخ کرتا ہے اپنے رب دے فضل اور جدو ویکد ہے تو پھر آخد ہے الحمد للہ عفاني مما ابتلاكم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا سبحان الله كيف سونے نبی نے فرمایا کہ آخو سب تاریف اس اللہ واسطے جنہیں تینو جس بلاج فسایا مینو اس تو بچایا تے رب, رب تالا مینو اپنی بہت ساری مخلوق دے فضیلت دیتی ہے بہت ساری مخلوق دے معلوم ہویا جڑی اس فضیلت دیتی ہے او کی فضیلت کے ایمان دیتا سو ہدایت دیتی سو جنہ دین دے چلن دی توفیق بخشی سو یہ جی، جی۔ فضیلت آ جی آپ تے سارے جگ تو برا وا وا جی فضل نو وینا تے پھر تو چنگا ہوں لگی کہ نہیں حدیث پاک جی۔ پوتر دیں پی سی نا ہوں اندر چس کرے گی تھی لگا لاڑی لگ لگانے لگا شاء اللہ لنگ ستے خیر سارے کوڑ دور میٹھا جڑا نا نا نا بڑا سوادی لگتا ڈاکٹر دجالی دیا دیا بکواسا جہیا میٹھیا میٹھیا کو بڑی لگتی پھر پھر جدو دانے نکلتے تو بندے اس کتے بچے گلا کوڑیاں ہوں سیمینار ہوں سبحان اللہ کیوں با سیمینار گلا بابی بہت مخالف ہونا بابی بہت مخالف ہو گیا پٹھا بہ جائے جا ایسا نہیں تمیز یہ دس مدرسے تعلیم انہوں چانہ ذکر ہے نہ سور سورا مدرسیا باہر اتحادی نے حکومت اتحاد ہے سارا کچھ اتحاد ہے تو بھن ممبر رولا جی دس دجالی صاحب سکول کھولیا مدرسہ کھولیا ہے جی۔ مدرسے دے منڈے حکومت مکومت کرا نصاب یہ ہوئی ہے حکومت چپ کر گیا خیر جی۔ اسے حکومت جبابی جان اسے نے کنجر ہوئے جائے سارے کٹے رولا کا بول رہا نہیں تھانے بھابی بھابی بھابی مرے مرے شہید شہید فوج فوج ہر پاسے شیعہ بھن چو سارے سارے نہیں جی۔ تو سارے شہید نے اس بھن چو فتوی فت نہیں کہ حرام موت ہے کہو فتوا دے جڑے فت شیا مردائی بد مذہب جن فوج مرد نے سارے حرام موت نے بھن بھن پیرا چوک پیڑا فتوا دے دینا چاہیے جی آئی مان نے گمراہ نے فلان نے تو ایمان نال دس پھر فوج پولیس جہے بھابی شیعہ مردائی جو کچھ مرن ڈے نے حرام موت ہے کہ نہیں بھن چوت نو آخو اتنے شہید آخ جانا خیر جا اندر کو فتوا لیا جا جی مسلمان ہے تو میں سوال لکھ دینا لیا کاغذ میں سوال لکھ دینا سویرے فتوا لے کے آنا کہ حضرت آپ ممبر پر ان کو کبھی گمراہ کہتے ہیں کبھی کافر کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی گستاخ رسول کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں یہ بتائیں گستاخ رسول اپنے اسی عقیدے کے ساتھ فوج میں مر جاتا ہے پولیس میں مر جاتا ہے جج بن کر مر جاتا ہے بتائیں شہید ہے گا ہرام ہوتا ہے بس فتوا دے تیری بھن کو ہوتے لائن چونگی دے آنا انہیں ترین پوچھیں جی، جی، کے بچ پوچھنا نہیں تو شیا کا گھوڑا ہی پھر وہی گل ہاں۔ اجازت نہیں ہوں کیوں کہ سوال اگر ہویا سر آم جواب سر آم دینا پیا جی یا دیا گا گا جی نہ دیا گا تا گا مراگا تیرے ورگے باندر ایوی نچا ہوں جی چپ کر کے دیا جی کرے جی گا سنا سناؤ گے نہیں تو کے تر جانے سمجھ سمجھ سمجھ سمجھ آ آ گئی گئی کہ نہیں نہیں نہیں ہوں ہے جی پیر ایڈی بھن آئی آئی سچی دس مینو اتنے یا شکر ہے شکر ہے یار گل مان جاتی کوڑی تھوڑی لگنی جا یہ مسئلہ پر سرے آم پوچھے تین پاؤں مجھ پاؤں لگا لگ جا کے پوچھ لیں گے نا اتنے لگے مریض نو پیر دا خیال ہے نا ریکارڈ کیتے آیا جے مسئلہ سرے آم نہیں کہہ سکتا ہاں ہوئی جی دوروں پوچھاں گا کام خراب ہے گل باقی ٹھیک ہے جی، جی، پھر سمجھ لے مرے کم از کم جال نے ہاں۔ سید لمبیا صلی اللہ علیہ وسلم کو سریام سوال ہوئے یہاں تو جالا کو لک لک کے خیر ہے اچھا